فدخل على خديجة بنت خوال فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الرعب فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على بسي فقالت خديجة كلا والله ما يخذيك الله أبدا انها لتصل الرحم وتحمل الكل وتقسب البعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة وكان تنسى وكان امرأة تنسر فل جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے بعد ان آیات کے ساتھ واپس آئے اور آپ کا دل دھڑک رہا تھا فرجا بہا میں بہا کی ضمیر آیات کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے جو پانچ آیتیں نازل ہوئی تھی ان کے ساتھ آپ واپس آئے اور کسی کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے ہرا کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا جبریل امین کی آمد کا اور ان کا آپ سے اقرا کہنے کا اور آپ کا معنی بخاری جواب دینے کا اور پھر جبریل امین کا آپ کو دبانے کا اور اس کے بعد آیات کے نزول کا اس تمام واقعی کی طرف بھی بیاہ کی زمین لوٹ سکتی ہے تنہا آیات کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے اور پورے قصے کی طرف بھی لوٹ سکتے یار جو فو آدو ہو بعض روایت میں جو فو بوادرو ہو فو آد قلب کو کہتے اور بوادر یہ یہاں کندھے سے لے کر اور گردن تک کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو بوادر کہا جاتا ہے بعض حضرات نے کہا کہ اس لفظ کا واحد مستعمل نہیں ہے یہ بعض جماہی کے عنوان سے استعمال ہوتا ہے اور بعد نے کہا کہ بادرہ کی جگہ ہے بہرحال وہ حصہ جو عمق سے لے کر اور دوش تک درمیان میں واقع ہے اس کو بہادر کہا جاتا ہے اور یہ جو فواد ہو اور تر جو میں کوئی فرق نہیں ہے اس لیے کہ دل دھڑکتا ہے خوف کی وجہ سے اور جب خوف ہوتا ہے تو اس حرکت حصے میں حرکت بھی ہوتی تقریباً دو لاکھوں ہے خوف کی حالت میں دل دھڑکتا ہے اور خوف کی حالت میں یہ حصہ بھی متحرک ہوتا ہے اب اب قریب قربانیاں ہوں گی آپ دیکھیں گے کہ ایک گائے کو ردا کرنے کے بعد دوسری کو جب لایا جاتا ہے تو اس کا حصہ یہ واضح طور پر متحرک نظر آتا ہے بہرحال مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ پر خوف تاری تھا خوف کا تاری ہونا یہ کیوں تھا تو ایک بات تو یہ کہی گئی ہے کہ خوف اس لیے تاری تھا کہ آپ کو تشویش تھی کہ نبوت کی یہ ذمہ داریاں جو میرے سپرد کی گئی ہے میں ان کو انجام نہیں دے سکوں گا یعنی ہو وہ آپ کو یہ خوف لاس تھا کہ جو نبوت کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی ہے یہ میری برداشت سے باہر ہوگی اور میں اس کو انجام نہیں دے سکوں گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ آپ جبریل سے ڈر رہے تھے جبریل سے تو آپ فیل ہو کر آ گئے تھے تو یہ ڈرنا آپ کا اس خیال سے تھا کہ بہت بڑی ذمہ داری میرے حوالے کی گئی ہے میں اس کو انجام نہیں دے پاؤں گا نمبر دو یہ بھی احتمال ہے کہ یہ کہا جائے کہ آپ کو خوف اس بات کا تھا کہ جب میں نبوت کا اعلان کروں گا اور شرک کی نفی کی جائے گی اور توحید کی دعوت دی جائے گی تو یہ سارا مکہ جو مشرقین سے آزاد رہے یہ تو میرے دشمن ہو جائے تو آپ کو خوف تھا اس بات کا کہ اہل مکہ توحید کی دعوت کو برداشت نہیں کریں گے اور وہ میرے دشمن ہو جائیں گے نمبر تین آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ آپ کو اس بات کا خوف تھا کہ یہ دشمن ہونے کے بعد مجھے مار ڈالیں گے مجھے قتل کر دیں یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے تو پہلی بات ہم نے یہ کہی کہ آپ کو یہ خوف تھا کہ نمود کے فرائض انجام دینا میرے لیے مشکل ہوگا دوسری بات یہ عرض کی کہ آپ کو یہ خوف تھا کہ قوم دشمن بن جائے گی وہ مشرق ہے اور میں نبوت کا اعلان کروں گا توحید کی دعوت دوں گا شیو کی نفی کروں گا تو وہ تو اس کو قبول نہیں کریں گے اور میرے دشمن بن جائیں گے اور نمبر تین ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ بھی خوف ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ قتل کر دیں گے دشمن ہونے کے بعد یہ میرے قتل کے در پہ ہوں گے اور ہوا بھی کہ وہ دشمن بھی ہوئے اور انہوں نے آپ کو طرح طرح کی ہدایت بھی پہنچائی اور وہ آپ کے قتل کے در پہ بھی ہوئے اور چوتھی بات آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ خیال ہوا کہ میں جب توحید کی دعوت دوں گا اور مقامی حالات اس کے ساتھ سازگار نہیں ہوں گے تو مجھے یہ بلد الحرام مکہ مکرمہ چھوڑ کر کہیں اور جانا ہو یہ بھی امکان بہت سے اقوال نقل کیے گئے ہیں حافظ صاحب نے کہا کہ آپ کو خوف تھا کے پیدا ہونے کا آپ کو خوف تھا مرد میں دوام پیدا ہونے کا اپنی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ مرد کے پیدا ہونے کا خوف تھا یا آپ کو مرد کے دوام کا اندیشہ تھا ایک اور بے شک انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو یہ خوف تھا کہ میں ختم ہو جاؤں گا یہ ختم ہو جائے اگر وہی کے نزول کے تحت ہے تو یہ غلط ہاں البتہ ختم ہو جانے کا یہ مطلب ضرور ہو سکتا ہے کہ خوب دشمن ہوگی اور مجھے مار ڈالے گی مجھے ختم کر دے گی اس بار آ کر یہ استعمال ٹھیک ہے یہ گفتگو اس سلسلے میں ہو رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ میں جب واقعہ بیان کیا تو آپ نے کہا بے فقال خدیجہ الخبر لقب خشی تو اللہ لقب خشی تو علادی کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کو خوف یہ تھا یہ ایک بات قابل غور ہے بہت لوگوں نے یہ کہا ہے کہ حضور کو خوف کا لاحق ہونا یہ دلیل اس بات کی ہے کہ آپ کو اپنی نبوت پر یقین نہیں تھا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آپ کا خوف یہ سبب بنا اس بات کا کہ حضرت خدیجہ نے آپ کی تسلی کے لیے آپ کی ملاقات ورقا ابن نوفل سے کرائی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو نبوت کا یقین نہیں تھا اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹیوں پر پہنچا کر وہاں سے نیچے گرانے کا ارادہ کیا اور پھر جبریل آپ کو نظر آتے تھے آپ کو تسلی دیتے تھے تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو یقین نہیں تھا حضر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التعبیر کی شرح میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوف لاحق تھا وہ اس بنا پر تھا کہ نبوت کا یقین نہیں تھا اور اپنے نوبل نوفل کے پاس گئے وہاں جب اس نے تصدیق کی تب یقین آیا اس سے پہلے آپ کو یقین نہیں تھا اور شرائط جوال سے آپ کا اپنے آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کرنا یہ بھی دلیل اس بات کی ہے کہ آپ کو نبوت کا تیز نہیں علامہ اسماعیلی رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کے ان اعتراضات کا جواب دیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب ایک عظیم الشان واقعہ ظہور میں آنے والا تھا ابھی بھی شاید واقع یہ سید الانبیاء کو نبوت حوالہ کی جا رہی تھی خاتم النبیین کو نبوت حوالہ کی جا رہی تھی نبی الانبیاء کو نبوت حوالہ کی جا رہی تھی تو اس سے پہلے کچھ تمہیدی امور پیش آئے وہ تمی امور یہ تھے کہ آپ کو خواب دکھائے جانے لگے وہ تمیزی امور یہ تھے کہ پتھر آپ کو سلام کرنے لگے وہ تمیزی امور یہ تھے کہ آپ کو روشنی نظر آنے لگی یہ تمام کا تمام سلسلہ اس عظیم کے پیش آنے سے پہلے بطور آپ کو آپ کو پیش آئے اس کے بعد پھر آپ پر وہ وہی آ گئی اور جبریل امین وہی لے کر آئے یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہی کے نازل ہونے کے وقت جبریل امین نے تین مرتبہ آپ کو دبایا یہ گزر چکا وہ ایسا دبایا ایسا دبایا کہ آپ کی تحمل اور برداشت کی طاقت جواب دینے لگی یا یہ کہ ایسا دبایا ایسا دبایا کہ آپ کی مشقت اور تکلیف کی انتہا ہو گئی یہ واقعہ ہو اور چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی رنگ گسار بیوی تھی اور وہ ہر موقع پر آپ کے لیے راحت اور آرام کا انتظام کرتی تھی تو جب آپ وہاں سے واپس آئے تو تہوار کے اندر جو کیفیت گزری تھی وہ تو بہت سخت تھی اور بہت مشقت والی تھی تو آپ نے حضرت خدیجہ سے اس کا ذکر کیا اور حضرت خدیجہ سے جب ذکر کیا تو حضرت خدیجہ نے اول تو اخلی دلیل بیان کی اللہ اللہ اللہ یہ خدی کرنا ہو ابدا کبھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے یہ نمود کی ذمہ داری جو آپ کو عطا کی گئی ہے یہ یقیناً آپ اس کے فرائض انجام دیں گے اور ان کی انجام دہی میں آپ کامیابی حاصل کریں گے اور دلیل کیا بیان کی دلیل یہ بیان کی کہ آپ رحمی کرتے دلیل یہ بیان کی کہ آپ یتیموں کا دیواؤں کا بوجھ اٹھاتے ہیں دلیل یہ بیان کی کہ آپ مقاصد اخلاق کی تعلیم دیتے دلیل یہ بیان کی کہ آپ مال کما کما کر غریبوں کو ضرورت مندوں کو حاجت مندوں کو تقسیم کرتے تو یہ تمام کے تمام احساس وہ احساس ہے کہ ان احساس کا حامل ناکام نہیں ہوتا یہ اخلی دلیل ہے ایسا آپ کا جو آدمی حامل ہوگا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا پھر نقلی کے لیے وہ آپ رکھا ابن محفل کے پاس لے گئے اور ہو ابن محفل نے پھر آپ کی تائید کی تو اسماعیلی کے کلام میں آخری جملے یہ ہیں فلم سیا کلام ہو اخذ بالحق واعترف به یہ الفاظ زمین ساری گوخا کی طرف لوٹ رہی فلما سما کلام ورخا نے جب آپ کی بات کو سنا اے خرا بالحق تو ورخا کو حق کا یقین ہو گیا وہ طرف بھی اور ورخا نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا زمین کے بدلاؤ لیے ورخا کی طرف ورخا نے آپ کی گفتگو سنی ورخا نے آپ کی گفتگو سننے کے بعد اس بات کا یقین کر لیا کہ وہی آئی ہے یقین کر لیا کہ اللہ نے ان کو نبوت عطا کی ہے اور یقین کر لیا اور اعتراف کیا کہ آپ اللہ کے نبی بنائے گئے کمال دیجیے کہ عام طور پر حضرات پر وہی نادل ہوتی ہے اور وہی نادل ہونے کے بعد وہ اس کا اعلان کرتے ہیں اعلان کے بعد تصدیق ہوتی ہے یا آپ نے ابھی اعلان نہیں کیا پہلے ہی تصدیق ہو گئی ابھی آپ نے اعلان نہیں کیا قاعدہ تو یہ ہے کہ اعلان ہوگا کہ اللہ نے نبوت عطا کی ہے اعلان کو لوگ سنیں گے سننے کے بعد یا تصدیق کریں گے یا تقریب کریں گے بہرحال تصدیق کا مرحلہ بادل اعلان ہوتا ہے اللہ نے آپ کو یہ فضیلت بھی عطا کی کہ اعلان سے پہلے ہی تصدیق شروع ہو گئی میرے تصدیق کی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہوا کہ اعلان سے پہلے تصدیق بھی ہو گئی اور شہرت بھی ہو گئی کیوں اس لیے کہ جب میرے نے تصدیق کی تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ بھائی محمد پر وہی آئی ہے اور اس کی تعریف کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ بات لوگوں میں عام گئی اس کا چرچا ہو گیا تو قبل اعلان تصدیق بھی ہوئی اور قبل اعلان سورت بھی ہو گئی نعمانی کو یہاں ایک بہت بڑا نظام کا پیش آیا ہم نے آپ سے عرض کیا کہ ساری زمینیں ورثہ کی طرف تھی انہوں نے ساری زمینیں آپ کی طرف لوٹا دی یہ کہا کہ جب آپ نے کی باتیں سنی تو آپ کو یقین آیا کہ وہی آئی ہے اور آپ نے اس کا اعتراف کیا اس کا مطلب یہ کہ آپ کو پہلے یقین ہی نہیں تھا یہ بہت بڑی گمراہی آپ کو یقین ہی نہیں تھا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آپ کا خدیجہ کے پاس آ کر وہاں قصہ بیان کرنا اور اس کے بعد وہ سے تصدیق حاصل کرنا اور اسی طریقے سے شرائط جبال سے اپنے آپ کو نیچے گرانا یہ ساری کی ساری باتیں اس بات پر دغاوت کر رہی ہیں کہ ذریعہ کی تصدیق سے پہلے آپ کو نبوت کا یقین نہیں تھا ہم ہاں، بات کر رہے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے یہ تو آپ بے شک کہہ سکتے ہیں کہ جب جبریل آئے اچانک تو آپ نہیں جانتے تھے یہ کون جب انہوں نے آپ کے ساتھ یہ عمل شروع کیا رقت کا تو آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہوگا میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا جو واقعہ غیر حیران میں آپ کے ساتھ پیش آیا اس وقت بے شک آپ کو تشویش ہوگی اس وقت بے شک آپ کو تردد ہوگا کہ کیا ہوگا لیکن یہ کہ یہ کہہ دو کہ وہی کے نزول کے بعد بھی تردد تھا یہ بالکل غلط وہی کا نزول ہو گیا کا یقین ہو گیا وہی کا بزول ہو گیا جبریل کی معرفت ہو گئی اول امر میں بے شک یہ ممکن ہے کہ آپ کو تردد ہو اول امر میں بے شک یہ امکان ہے کہ آپ کو اندازہ نہ ہو لیکن یہ کہ آپ کا یہ کہنا کہ وہی کے نازل ہونے کے بعد بھی جب آپ گھر آئے تو پردے تھا یہ بکواس یہ غلط یہ نہیں ہو سکتا اللہ نے کشمیری رحمت اللہ علیہ نے تو ایک اور بات کی انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وہی نادل ہوئی ہے جو مطلوب ہے جو کلام کلام مطلوب ہے اور وہی مطلوب ہے اور وہی کے اقسام میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے چونکہ آپ نبی الانبیاء ہیں اور چونکہ آپ خاتم الرسول ہیں تو اس لیے یہ اعلیٰ قسم وہی کی آپ کو عطا فرمائی اس میں یہ کہنا کہ آپ کو مشقت ہوئی یہ کہنا کہ آپ کو پریشانی ہوئی یہ کہنا کہ آپ کو بطفا بشریت اس کا تحمل دشوار ہوا تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ چھوڑ ان باتوں کو آپ یہ دیکھو کہ آپ بشر بھی ہیں لوازم بشریت بھی آپ کے ساتھ ہے اور اللہ کا وہ کلام جس کے وزن کے بارے میں لب اللہ عدم ہو جبل لہرائی تو وہ خوش اللہ فرمایا گیا ہے تو بشری لوازم کے ہوتے ہوئے اور بشری تقاضوں کے پائے جانے کے باوجود اس بات پر تعجب ہے کہ آپ نے اس کے بزرگ کو برداشت کیسے کر لی یہاں یہ کہنا کہ آپ کو مشقت لائے کوئی آپ کو مشکل پیش آئی مشکل کا پیش آنا اور مشقت کا لائق ہونا یہ تو ہمارے فطری ہے سوال یہ ہے کہ اس وہی کا تحمل آپ نے کر لیا یا نہیں کر لیا کر لیا اور جو وہی کا تحمل آپ نے کر لیا اور اس وہی کو لے کر آپ حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے تو یہ بات حیرت کی ہے اور یہ بات غور تعجب کی ہے کہ اس بشر نے بشری کمزوریوں اور بشری نوازم کے باوجود اس کا تحمل کیوں کیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے صفت علم کے ساتھ آپ کی تربیت فرمائی تھی اور اس تربیت کے نتیجے میں آپ کے اندر وہ اہلیت آ گئی تھی وہ صلاحیت آ گئی تھی کہ جس اہلیت اور صلاحیت کی اس کے تحمل کے لیے ضرورت ہوتی شاہد کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نبوت میں تردد تھا کہ وہ حضرات انبیاء کے ایمان اور یقین کے مدارج عالیہ سے بے بہنا ان کو پتہ ہی نہیں کہ حضرات انبیاء کا ایمان اور حضرت انبیاء کا یقین کس مرتبے کا ہوتا ہے حضرت انبیاء کے ایمان اور یقین کے مراتب فاضلہ مراتب عالیہ سے یہ لوگ ناواقف ہیں اور بے بہرا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نبوت میں تردد تھا اور وہ نبوت کے مقام اور منصب سے بھی بے خبر نبوت کا مقام اور نبوت کا منصب بہت اعلی منصب ہے بہت بڑا منصب ہے اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ ہر ایک کو نبی نہیں بناتے وہ تو انتخاب فرماتے اور انتخاب کے ساتھ پھر باقاعدہ اللہ کی طرف سے ان کی تربیت ہوتی ہے ان کے لیے یہ کہنا کہ ان پر ڈبو وہی آئی ہے اور وہ ہے یہ غلط علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک کچی بات کر دی انہوں نے کہا کہ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے معاملات میں انتظام تو کوئی تشویش اگر ہوئی ہے تو وہ ہوئی ہے لیکن مزدور کے مکمل ہونے کے ساتھ تشویش کا کوئی سوال جیسے میں نے کیا اچانک جبریل آ گئے اور جبریل نے اپنی کاروائی شروع کی تو اس ابتدائی معاملے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو صدر نہ ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اطمینان نہ ہو لیکن یہ کہ جب قرآن کریم کی یہ پانچ آتے نادل ہو گئی اب بے اطمینانی کا کوئی سوال اب یہ کہنا کہ ابھی آپ کو اطمینان نہیں تھا یہ حضرت تو سندھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے وہ ابتدائی تشویش جو پیش آئی تھی اس کا حوالہ دے کر بات کی اور یہ اس کا حوالہ دے کر بات اس لیے کی تاکہ خدیجہ وہ آپ کی تائید کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے اگر ایک دم آپ آ کر یہ کہتے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور میں رسالت کے منصب پر فائز ہو کر آیا ہوں تو ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے یعنی ان کا کہنا یہ کہ سیاست آپ سکے اگر آپ کچھ بھی نہیں بتاتے اور آپ کہتے کہ میرے پاس وہی آئی ہے اور اللہ تبارہ کو تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کی ہے تو یہ امکان تھا کہ وہ انکار کر دے پہلے آدمی کی طرف سے انکار ہو جائے تو بات خراب ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ نے سیاست کی سیاست کیا کی کہ ابتدا میں جو تشویشناک صورت تھی اس کا ذکر کیا آخر میں تو تسلی اطمینان والی بات تھی اس کا حوالہ نہیں دیا ابتدائی بات کی جو تشویش والی تھی اور اس کا ذکر اس لیے کیا تاکہ خدیجہ آپ کے لیے مہربان بن جائے اور وہ آپ کو تسلی دینے کی کوشش کرے تو اس بنا پر سیاست آپ نے یہ انداز اختیار کیا لیکن علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اس کو بھی رد کرتے ہیں کہ یہ غلط سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو صلاحیت عطا کی تھی اور آپ کی جو تربیت فرمائی تھی اس کی بنیاد پر اس کلام جلیل کے تحمل کو آپ نے برداشت کر لی اس کے بعد ایک بات اور وہ بات یہ ہے کہ وہ شرح والی بات ہے شراب زبان میں میں یہ وہی کی فطرت کا واقعہ پیش آیا دو سال تک اس کے بعد وہی نہیں ہے بار آپ نے ڈھائی سال کی مدت بیان کی اور کم و بیش مدت کا بھی ذکر کیا گیا تو ہمارے حیران ہے پہلی مرتبہ یہ پانچ آیتیں نازل ہو گئی اور اب سلسلہ بند اور ظاہر ہے کہ یہ وہی تو بہت بڑی عظیم شان نعمت تھی اس نعمت کا تو مقابل ہی کوئی نہیں آدمی کو سیادت حاصل ہو جائے یا آدمی کو دوسرے دنیاوی مفادات حاصل ہو جائے یا آدمی شہرت کے باندھ پر پہنچ جائے تو اس کے پاؤں زمین میں نہیں ٹکتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کی عظیم نعمت آپ کو عطا فرمائی اور وہ تو اس کے لیے آپ بے چین ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ آپ تسلی کے گھر میں بیٹھے ہیں یہ نعمت عظیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی اس کے بعد دو سال ڈھائی سال تین سال تک وہی کا نازل نہ ہونا آپ کے لیے انتظام کا باعث آپ کے لیے بے چینی کا باعث اسی انتظام کی خاطر آپ پہاڑ کی چوٹی پر جاتے اور اپنے آپ کو وہاں سے نیچے گرانے کی کوشش کرتے تو جبریل امین نظر آتے اور آپ کو تسلی دیتے تو غیر یہ عمل آپ کا یہ کیا تھا انقطاع وہی کی بنا پر اور فطرت وہی کی بنا پر جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو سخت تقاضا تھا کہ وہی پھر آئے اور وہ آنے ہی تو تقاضا ہے کہ وہی کا نزول ہو اور وہ نزول نہیں ہو رہا تو اس بے چینی کے عالم میں آپ وہاں جاتے تو یہ زوری کے بلاغات میں سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ یہ فطرت کی بنا پر ایسا ہوا تھا تو شبلی نعمانی نے یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ زوری کا کلام مختو مختلف ہے اس کی سند نہیں ہے لہٰذا اس کا اعتبار نہیں ہو یہ بھی غلط آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بلاغات کورونا سلاسا امام ابو امیتا کے بلاغات ہوں امام مالک کے بلاغات ہوں یا امام ابو یوسف اور امام محمد کے بلاغات ہوں امام شافعی کے بلاغات ہوں امام احمد کے بلاغات ہوں ہمیشہ یاد رکھیے کہ ان قرون سلاثہ کے حضرات کے بلاغات کو دل اتفاق معتبر قرار دیا گیا ان کو مختو کرنا یہ غلط ہے ان کو منقطع و کر کر رد کرنا یہ غلط ہے یہ بلاغات حضرات محدثین کے یہاں بال اجماع اور بال اتفاق معتبر کوئی بھی سر تک بعد کے جو بلاغات ہوتے ہیں اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ جرم کے سیرے کے ساتھ نقل کیے جائیں اور امام بخاری اور امام مسلم اور امام احمد ان کو نقل ہوئے جیسے کہ اصحاب البلاغات کی روایت متصلہ کو دخل کرتے ان کے قرون سیاست کے بعد والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ان کی بلاغات ہو اور ان کو الجرم نقل کیا جائے اور ان کی روایت متصلہ کو نقل کرنے کا جیسا اہتمام ہوتا ہے ایسی کو نقل کیا جائے تو وہ اور ضروری کہ کوئی سلاقت میں داخل تو اس لیے اس کو مختلف کر کر رد کرنے کی جو حرکت کی ہے وہ بھی غلط ہے یہاں یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت خدیجہ نے کہا اللہ اللہ اللہ بھائی یہ اخلی دلیل ہے اللہ آپ کو شادی گے ان نقل تسلو بہن آپ سے رحمی کرتے ہیں وہ تحمل کل کل کہتے ہیں اس آدمی کو جو اپنا بوجھ خود نہ اٹھا سکے جیسے یتیم بچے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں خود پوری نہیں کر سکتے یا جیسے بیوہ عورتیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں اور ضرورتیں پوری خود نہیں کر سکتی تو کئی وہ آدمی کہلاتا ہے کہ جو اپنی ضروریات کا از خود بندوبست نہ کر سکتا ہو اس میں یتیم بچے بھی آ جاتے ہیں اس میں دیوا عورتیں بھی آ جاتی ہیں اور دوسرے معذور اور اپاہج لوگ بھی اس میں آ جاتے ہیں آگے اس کے بعد تقسیب المعدوم تقسیب المعدوم کا مطلب یہ ہے کہ تقسیب المال المعدوم ہوتی غیرت آپ مال کماتے المال المعدوم معدوم البال کی صفت ہے مال معدوم جو نہیں ہوتا آپ کے پاس اس کو کسم کرتے ہیں اور دوسروں میں تقسیم کرتے ایک مطلب تو یہ المعدوم کا اور ایک یعنی مال ہے کہ مال معدوم آپ کسب کرتے ہیں اور دوسروں میں تقسیم کرتے ہیں ایک اس سے مراد یہ کہ مقامی اخلاق اور فوائد عجلبہ کیا آپ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے لوگ مقابل میں اخلاق سے بے خبر لوگ فوائد سے نہ جلد آپ لوگوں کو عظیم فوائد کی بھی تعلیم دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو مقابل میں اخلاق کی تعلیم بھی دیتے ہیں تو وہ المادوم سے مراد یا المعدوم ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس کو کما کے آپ دوسروں کو دیتے اور یہ اس سے مراد وہ اخلاق اور نفیس فوائد ہے کہ آپ ان سے لوگوں کو آشنا کرتے اور تیسرا ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ تقسیم المادوم یعنی آپ تجارت میں بہت مال حاصل کرنے کے بعد اہل عرب کے یہاں وہ تاجر جس کے مال میں بہت نفع ہوتا ہے وہ بڑا قابل تعریف قرار دیا جاتا ہے تو آپ حضرت خدیجہ کا مال تجارت کے لیے لے کر گئے تھے اس میں بہت نفع ہوا تھا اور خدیجہ حیران ہو گئے تھے تو ان کے یہاں چونکہ یہ بات قابل ہے تو ایک معنی یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ آپ خوب مال کماتے ہیں اور تجارت کے اندر آپ کو بڑی مہارت قابل ریاض نے یہ معنی بیان کیے ہیں اللہ نوی نے ان کی تردید اور تغلید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ کوئی شاد نبوت کے مناسب بات ہو رہی لیکن آپ اس میں ایک لگا لگاتے وہ یہ کہ خوب کماتے ہیں خوب لوگوں کو دیتے خوب لوگوں کی ضروریات میں خرچ کرتے تو پھر آپ کے لیے قابل تعریف ہوئی اور ایک بار آئی تقسیم معدوم معدوم المال اب تک تھا المال المعدوم اور اگر معدوم المال معدوم المال غریب آدمی ان کو آپ کشم کرتے یعنی ان کی خدمت کرتے ہوئے وہ آپ کے ہو جاتے آپ کسی کو مال دیں گے اور کسی کی ضرورتیں پوری کریں گے تو الانسان اور الحسان وہ آپ کا غلام بن جائے گا یا نہیں تو آپ مادور المال المال نہیں اب مادور المال مادور المال لوگوں کو جو غریب ہے مسکین ہے ان کو کماتے ہیں یعنی ان کو مال دے کر اپنا بناتے ہیں ایک سو روپئے سب مادو مادو سے بعد وہی مادھو مل مطلب یہ مطلب ایک آدمی ہے وہ دردی کا کام جانتا ہے مشین اس کے پاس نہیں آپ نے اس کو مشین دلا دی اور کشت پر لگا دیا جب مشین نہیں تھی اس کا سب بیکار تھا اسی طریقے سے اور کسی فن کا کوئی ماہر آدمی ہے اور وہ اوزار اس کے پاس نہیں ہے جن سے وہ کمائی کر سکے آپ وہ اوزار اس کو دلا دے تو آپ اس کو کیسے بڑھانا ہو تو اگر آپ پڑھے تو اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ آدمی جو معدوم ہے اس کے پاس وسائل نہیں ہے آپ اس کو وسائل دے دیتے ہیں تو وہ کیسے بن جاتا وہ تو مہمان نوازی کرتے وہ تو والا نواز ملا نوائے حوادث کو کہتے ہیں یہ نوبت بنوبت آتے رہتے ہیں کہ اس لیے ان کو نوائب بھی کہا جاتا ہے نوائب ایک نوائب خیر ہے ایک نواز شہر نواز شہر تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنا سارا مال زلزلے میں جو لوگ متاثر ہوئے تھے ان کے اوپر خرچ کر دیا یا یہ کہ کوئی ریاست آ گئی تھی لوگوں کے گھر جل گئے تھے اور راک ہو گئے تھے تو ان کو بسانے کے لیے ان کو آباد کرنے کے لیے اپنی ساری پونجی خرچ کر دی یہ درائے خیر اور ایک وہ آدمی جس نے شراب و کباب میں اپنا سارا مال خرچ کر دیا وہ نوائب شر تو نوائب خیر اور نوائب شر نوائب حق جو ہے ان میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں جن لوگوں نے ان وجوہ خیر میں اپنا مال خرچ کیا ہے آپ ان کی مدد کرتے ہیں اور ایک حد سے آسمانی آفتیں آسمانی آفتیں جیسے زلزلہ آ گیا یا آسمانی آفتیں بارشوں کا تسلسل رہا لوگوں کے گھر گر گئے کھیتیاں خراب ہو گئی ایسی مصیبتوں میں آدمی لاچار ہوتا ہے بے اختیار ہوتا ہے تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو آسمانی آفتیں ہوتی ہیں ان میں آپ مدد کرتے ہیں جو دنیاوی جو زمینی آفات ہوگی ان میں بہترین والا آپ لوگوں کی خدمت کریں اللہ